عبداللہ بن حارث کہتے ہیں سیدہ معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عنہ نے عصر کی نماز پڑھائی اور زوجہ رسول سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ کی طرف ایک آدمی بھیجا پھر اس کے پیچھے ایک اور آدمی بھی بھیج دیا میمونہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر تیار کر رہے تھے آپ کے پاس سواریاں نہیں تھیں لیکن اسی اسنا میں آپ کے پاس صدقے کی سواریاں لائی گئیں آپ انہیں صحابہ میں تقسیم کرنے لگے اور انہوں نے آپ کو روک دیا حتیٰ کہ اثر کا وقت ہو گیا اور آپ عصر سے پہلے دو یا اس سے زائد رکتیں جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی پڑھتے تھے اس دن آپ یہ رکتیں ادا نہ کر سکے تھے اس لیے جب اثر پڑھ کر واپس آئے تو وہ پہلے والی نماز ادا کی اصل بات یہ تھی کہ جب آپ کوئی نماز پڑھتے یا کوئی کام کرتے تو اس پر ہمیشگی کرنا پسند فرماتے تھے حدیث نمبر دو ہزار ستتر مسند احمد